حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقالطوں سے منع فرمایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھپن